سچی بات سکھاتے ہیں سچی بات سکھاتے میں آسا اپنا پیارا پیارا سونا سونا پیارا پیارا جلوہ دکھا کر نظر آسان دے کلمہ یاد دلاتے دے مار یار ہلا ہیں مار یار ہلا صرف نزا کے بغیر اپنے غلام کے پاس تشریف لاتے ہیں سبحان اللہ اپنا جلوہ دکھا کر نہ صرف نہ صرف روح میں آسانی دیتے ہیں نہ صرف کلمہ یاد دلاتے ہیں بلکہ جب ان کا غلام ان کا حقیقی غلام مر کر مرکز میں پہنچتا ہے مر کر قبر میں پہنچتا ہے وہاں تشریف لاتے ہیں سبحان اللہ اور اور اس طریقے سے مرمتی بندوں کو تھپک کرے بغیر مرمتی بندوں کو تھپک کرے میٹھی لے یہ ہیں میٹھی بے سلاتے یہ ہے بھی نی سلاتے یہ ہے نزا کے عالم میں اپنا جلوہ دکھا دیا نز رو میں آسان ہو گئی پھر کلمہ یاد دیا دیا پھر پھر مرکب میں تشریف لائے تھپک کر میٹھی نیند سلا دیا اور پھر قیامت کے دن جب ان کا امتی ان کا حقیقی غلام قبر سے اٹھے گا یا رسول اللہ کا نعرہ لگاتے ہوئے اٹھے گا نعرہ رسالت یا رسول اللہ کا نارا لگاتے ہوئے اٹھے گا میدان نش دشن ہوگا نفسا نفسی کا عالم ہوگا وہاں بھی محبوب کرم فرمائیں گے اپنے بھرم سے ہم ہل کو پل ہاری بنا دے میں پل بنا دے رنگے پہ رنگوں کا پردہ رنگے بے رنگوں کا پردہ دامن ڈھک کر چھپاتے کروڑ دشمن لاک بچا کروڑو دشمن کون بچائے بچاتے یہ ہے کو بچا بچا چھ بنی ہم آپ بگاڑے گنا کر کر کے فرمانیاں کر کر کے اپنی بنی ہم آپ بگاڑے کون بنائے بناتے ہیں ہے کہنے والے کہتے ہیں حضور ہمارے جیسے حضور ہمارے مثل حضور ہمارے بڑے بھائی کی طرح معاذ اللہ حضور کو یہ موتا کہ حضور یہ نہیں کہہ سکتے حضور وہ نہیں کہہ سکتے یہ نہیں پتا وہ نہیں پتا میرے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ ان کے ہاتھ ہر جی ہے ان کے ہاتھ کے کل کہلاتے یہ ہے مالی کے کل کہلاتے یہ ہے دن والی ساری ساری اللہ کس کی بولو کس کی دینے والی ذات اللہ کی کون دیتا ہے اللہ دیتا ہے میرے انما انا ماں ہیں یعطی بے شک میرا رب عطا کرتا ہے اور میں مصطفیٰ تقسیم کرتا ہوں رب ہے یہ ہے قاسم رزق اس کا ہے کلاسکو سے کھلا لے یہ ہے رشکو سے کھلاڑ مفسرین کرام نے کوثر کے کئی بیان فرمائے بشمار مانی ہیں میرے حضرت نے ترجمہ فرمایا اے محبوب ہم نے آپ کو خیر کثیر عطا خیر کثیر کتنا دیا رب تعالی نے کتنا دیا محبوب نے کتنا لیا یہ دینے والا جانے لینے والا ہمیں کیا معلوم دیکھیے ہر ہر چیز کی ضد ہوتی ہے جیسے اندھیرا اجالا اوپر کی ضد نیچے دائیں بائیں اٹھ کی بیٹھ ہر ایک ضد ہوتی کثیر کی ضد قلیل کثیر کی ضد قلیل قرآن مجید سے پوچھتے ہیں قرآن مجید کی شاد فرماتا پل پل پل پل پل محبوب آپ فرما دیجیے متا دنیا قلیل اے محبوب آپ فرما دیجیے کہ دنیا کا سامان تھوڑا ہے کتنا ہے قلیل تھوڑا ہے اب میں آپ سے کہوں کسی سے بھی کہوں کہ ذرا بتاؤ گن کر یہ سامان دنیا کا تھوڑا ہے ذرا گن کے بتاؤ گن کے بتاؤ دنیا کا سامان کوئی کا لال بتا سکے گا اس دنیا کے سامان کو گنا سکے گا اب سواری پر آ جائے سواری پر اتنی کسی لکڑی پر آ جائے لکڑی کی کس میں پتھر پہ آ جائے پتھر کس میں ارے گن کے تھک جاؤ گے گن نہ پاؤ گے ارے جب دنیا کا یہ قلیل یہ تھوڑا ہم گن نہیں سکتے تو وہ تو کثیر ہے کل کوثر ساری کسرت پاتے حسرت پاتے باپ جہاں بیٹے سے بھاگے باپ جہاں بیٹے سے بھاگے لطف وہاں پر

تک کس کی رسائی دنا تک کس کی رسائی جاتے ہیں آتے ہیں جاتے ہیں پوچھتے کیا ہوش پر پر یوں گئے مصطفیٰ کے یوں پوچھتے کیا ہو عرش پر یوں گئے مصطفیٰ کے مستعفی اور کیپ پر جہاں جلے کوئی بتائے کیا کہ یوں قصر کے راز میں اپنے تو گم ہے جیسی ہے روحے خود سے پوچھئے تم نے بھی کچھ سنا کیوں آئیے روحے خود اس سے پوچھتے ہیں روحے خود سے پوچھتے ہیں اللہ اللہ آیا سدرا کا مقام بولا آقا سے غلام آگے بڑھ سکتا نہیں تیرے قدموں کی قسم رک گئے بولے سر دی جی، تیری منزل ہے یہی آگے اب جائیں گے ہم سرے کشورے رسالت جو عرش پر نئے رنگ رب کے ساما عرب کے مہمان کے لیے تھے بہار گئے شادیاں مبارک چمن بابا بہت مبارک ملک ملک اپنی اپنے میں یہ گھر انا دل کا بولتے تھے وہاں پلک پر یہاں زمین میں رچی رچی شادی مچی مچی دھو میں ادھر سے انوار ہنستے آتے ادھر سے نفات اٹھ رہے تھے یہ چھوٹ پڑتی تھی ان کے رخ کی کہ عرش کش چاندنی تھی چھٹکی وہ رات کیا جگمگا رہی تھی جگا جگا نسل آئینے پہ نہیں دلہن کی پبن مکابا نکھر کے سبرا سبر کے نکھرا نہیں دلہن کی پبن مکابا نکھر کے سبرا سبر کے نکھرا حجر کے سب سے کمر کے ایک دل میرے رنگ ڈاکوں بناؤ کے تھے نظر میں دولا کہ پیار جلوے حیا سے محراب سر جھکائے سیاہ پردے کے منہ پر چل جنگلے ذات بہت کے خوشی کے بادل امٹ کے آئے تینوں کے تنوگا سورنگ لائے خوشی کے بادل امٹ کے آئے تینوں کے لائے دنوگا گنا ٹکا سمادھا گما ٹکا سماتا ٹکا سماتا گنا ٹکا سماتا وہ نائنا ٹکا سماتا قدم تو خود وجہ آ رہے تھے یہ جھوم میزا سر کا جھومر کے آ رہا کان پر ڈھلک بہار پر سر سو موتی جھڑ جھڑ حتیب کی گود میں بھرے تھے دلہن کی خوشبو سے مست کپڑے نسل میں گستا آنچلوں سے دلا پہ مشکل جو اڑ رہا تھا خزانہ پہ بسا لگے تھے پہاڑیوں کا وہ حسن سزئی وہ اونچی چوٹی وہ ناز تم کی سبا سے سب سے ملنے گئے آتی دوپٹ دھانی چنے ہوئے تھے نہا کے لہرو نیبو چمکتا نباس آبے دوا کا پہنا کہ موج چھڑیاں دھار لچکا باب تاما کے تھلک گئے تھے پرانا پردا مل گجا تھا اٹھا دی دنیا پر چاندنی کا محبوب نے آنا ہے سامان نئے ہونے چاہیے نرالے ہونے چاہیے فرش بھی نیا چاہیے نرالا چاہیے چاند پرانا اس کی چاندنی پرانی چاند پردار اس کی چاندنی پردار چاند مل گجا اس کی چاندنی مل گجی ارے محبوب نے آنا ہے فرش بننا کافی ہے یہ فرش بننا کافی ہے لہذا چاند کا فرش اٹھا دیا گیا کیوں پرانا تھا پردار تھا مل گجا تھا اٹھا دیا فرش چاند سے جناب چاند کا فرش اٹھ گیا اب نیا فرش بھی تو ہونا چاہیے وہ نیا فرش کیا ہے سنو سنو میرے ماں کو جب میرا ہوئی میں رات کے دھولا جب چلے سبحان اللہ فرشتوں کی بارات فرشتے نوری ان کی آنکھوں سے نکلنے والا بھی نور سبحان اللہ وہی نور کا سلسلہ وہ نور کا اختار وہی نور کا سلسلہ بے شمار فرشتے بے شمار فرشتے سب فرشتے محبوب کا جلوہ دیکھ رہے ہیں فرشتوں کی آنکھوں سے نور کا ایک تار ایک نور کا سلسلہ نکل رہا ہے اتنے نور کے سلسلے کہ وہی نور کے تار پرش بن گیا پران پردہ مل گجا تھا اٹھا دیا پرش چاندنی کا ہجوم تارے سے کوسو قدم قدم پر شباد لے لب قدم قدم پر شباد لے تھے غبار بن کر گسان جائے غبار بن کر دسان جائے کہا رہ گزر کو پائے ہمارے دل ہوریوں کی آنکھیں ہو کے پر جہاں بچھے تھے مجھے بھی وہ منظر دکھا دو مجھے وہ منظر دیکھنا ہے وہ منظر وہ منظر دکھا دو ارے خدا ہی دے سب جان پور غم دکھاؤں کیوں کر تجھے وہ عالم خدا ہی دے سب جان پور غم دکھاؤں کیوں کر تجھے وہ عالم جب ان کو جرم میں لے کے خود سی جینا کا دولا بنا رہے تھے جب ان کو جرم تجھنے کے خود سی جنا کا دولہ بنا رہے تھے اتار کر ان کے رخ کا صدقہ وہ نور کا پٹ رہا تھا باڑا کہ چاند سورج مچل مچل کر جب کی خیرات مانگتے تھے وہی تو اب تک چھلک رہا وہی تو جو بن ٹپک رہا ہے نہانے میں جو گرا تھا پانی کٹور تاروں نے بھر لیے تھے بچا

تن کی وہاں کی پوشاک زیب تن کی یہاں کا جوڑا بڑھا چکے تھے تجلی ہے حق کا سہرا سر پر سلا تو تسلیم کی چھاور اللہ وہ منظر کیسا منظر ہوگا جب دور دورویا جب دو رویا فرشتے کھڑے ہوں گے قطار لگا کر اس طرف فرشتوں کی قطار اس طرف فرشتوں کی قطار سر پہ نورانی صحرا حق کا سر پتر پر حق کا تجل سر پر سلا تو کی تسلیو رویا پرے جما کر کھڑے سلامی کے واسطے جو ہم دے کے گلشن لپٹ کے قدموں سے لیتے اتر مگر کرے کیا نصیب میں تو یہ نام مرادی کے دن لکھے تھے کبھی نہ آئے کہ پش پشی تک کے سر ہوئی مغبرت رشن لگ صدا شفاعت میں دی مبارک صدا صدا صدا صدا شفاعت میں دی شفاعت نے کیا صدا دی صدا شفاعت نے دی مبارک مبارک مبارک صدا شفاعت نے دی مبارک تو گناہ مستانہ جھومتے تھے ارے عجب نہ تھا رخش کا چمکنا دم خرد سا بھڑکنا چوائے بکے اڑا رہی تھی تڑ تڑ آنکھوں پیسائی تھے ہجوم امید ہے گھٹاؤ ہجوم میں امید ہے گھٹاؤ ارے مراد دے کر انہیں ہٹاؤ ہجوم میں امید ہے گھٹاؤ مراد دے کر انہیں ہٹاؤ اور ادب کی باغ لیے بڑھاؤ ملائکہ میں ولولے تھے اٹھی جو گرد رہے منور وہ نور برسا کے راستے بھر بھرے تھے بادل بھرے تھے جل جل امٹ کے جنگل ابل لگے تھے ستم کیا کیسی بس کٹی تھی کمر کو خاک کے رہ گزر کی اٹھا نہ لایا ملتے ملتے یہ داغ سب دیکھنا مٹے تھے پورا کے نقش سن کے صد سے وہ پل کھلائے یہ سارے رس راستے میں حکمت گل گل میں حکمت گلشن بھرے بھرے لہلا رہے تھے نماز اقصا میں تھا یہی سر ایا ہو مانا اے او ولا ایا ہو مانا اے او ولا کہ دست بستہ ہے پیچھے حاضر جو سلطنت آگے کر گئے تھے چلا وہ سر میں جمع خراما نہ رک سکا سدرا سے بگاما پلک جھپکتی رہی وہ کب کے پلک پلک پلک جھپکتی رہی وہ کب کے سب سب تینوں آسے گزر چکے تھے بس جھلک سی ایک قدسیوں میں آئی ہوا بھی دامن کی پھر نہ پائی سواری کی دور پہنچی برات میں ہوش ہی گئے تھے کبھی تھے کے پر اڑے تو اڑنے کو اور دم بھر اٹھا اسی نے ایسی ٹھوکر کر خون اندیشہ ٹھوکتے تھے سنا سنا یہ اتنے میں عرش حق نے کیا سنا کس نے سنا سنا یہ گلے میں عرش حق کے لے مبارک ہوتا جمال وہی ختم خیر سے پھرائے جو پہلے تاج شرف تیرے تھے سن کے بے خود پکار اٹھا نثار جاؤں کہاں ہے آقا پھر ان کے تجربوں کے پاؤں بوسا یہ میری آنکھوں کے دن پھرے تھے بڑے محمد قریب احمد قریب آسر بڑے محمد بڑے محمد قریب احمد قریب آسر بڑے سار جاؤ یہ کیا ندا تھی یہ کیا سما تھا یہ کیا مزے تھے تبارک اللہ کو شان تیری تجھی کو نیازی کہیں تو کہیں تقاضے وصال کے تھے ارے خرد سے کہہ دو سر جھکا لے کیوں کیونکہ گماں سے گزرے گزرنے والے پڑے ہیں خود کو لالے کسے بتائے کدھر گئے تھے سورانگ آئے متا کہا تھا نشان کہہ کو کلا کہا تھا نہ کوئی ساتھی نہ کوئی راگی نہ سنگ منزل نہ بڑھ رہے تھے ادھر سے پہ ہم پتا سے آنا ادھر تھا مشکل قدم بڑھانا چلا لو ہے سامنا تھا جمال و رحمت ابھارتے تھے بڑے تھے جھجکتے ڈرتے حیا سے رکتے ادب سے جھکتے جو قربانی کی روش پہ رکھتے لوٹا کو منزل کے پاس میں تھے پری کا بڑھنا نام کو تھا حق حقیقتاً پہل تھا ادھر کا تنزلوں میں ترقی افزا دنا تدلہ کے سلسلے تھے خدا کی قدرت کے چاند حق کے کروڑوں منزل جلوہ کر کے ابھی نہ ستاروں کی چھاؤں بدلی کے نور کے تڑکے آ لیے تھے زنجیر ہل رہی ہے بستر گرم ہے خدا کے کروڑ منزل میں جلبا کر کے ابھی نا تاروں کی چھاسو بدلی کے نور کے تڑ کے آلے تھے دنا تک کس کی رسائی بولو جاتے جاتے کہہ دو رضا سے خوش ہو خوش رہے کہہ دو رضا سے خوش ہو خوش رہے کہ مشداد رضا سنا دے ہیں مشداد رضا سنا دے